چوتھا باب بدعتے اس باب میں حسب ذیل فصلیں ہوں گی فصل اول بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام فصل دوم مسلم معاشروں میں بدعت کا ظہور اور اس کے اسباب فصل سوم بدعتیوں کے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور اس کے ازالہ کے لیے اہل سنت و جماعت کا طریقہ فصل چہارم آج کل کی کچھ نئی بدعتوں کے نمونے یہ ہے میلاد النبی کے جشن و جلوس بعض مقامات آثار اور زندہ مردہ اشکا سے برکت حاصل کرنا عبادت و تقرب کے میدان کی بدعت فصل اول بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام و احکام بدت کی تعریف لغت کے اعتبار سے بدت لفظ بدع سے ماخوذ ہے جو بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کے ایجاد و اختراع کے معنی میں آتا ہے اللہ کا قول ہے بدی السماوات والارض وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے سورة البقرہ یعنی بغیر سابقہ مثال کے زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے کل ما کو تو بد امن رسول کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا صورت الاحقاف یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغم لانے والا پہلا پیغمبر نہیں ہوں بلکہ ہم سے پہلے بہت سارے پیغمبر آ چکے ہیں عام بول چال میں کہا جاتا ہے فلاں شخص نے فلاں بدت ایجاد کی جو پہلے کبھی نہ تھی بدت کی دو قسمیں ہیں عادات و اتوار کی بدت جیسے نئی ایجادات و اختراعات کی بدت یہ بدت جائز ہے اس لیے کہ عادات و اتوار کے اندر اصل مباح والا و حلحال ہے بدت کی دوسری قسم ہے دین کے اندر بدت پیدا کرنا اور یہ بدت حرام ہے اس لیے کہ شریعت و دین دراصل توقیفی چیز ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ہمارے اس معاملہ میں ایسی نئی بات پیدا کر لے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو وہ مردود ہے صحیح البخاری صحیح مسلم ایک اور رواج کے الفاظ ہے جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا معاملہ دین نہیں وہ مردود ہے صحیح البخاری دین میں بدت کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی قسم قولی و اعتقادی بدت جیسے جہمیہ معتضلہ روافظ و تمام گمراہ فرقوں کے اقوال و تحریریں اور ان کے اعتقادات دوسری قسم عبادات کے اندر بدت جیسے عبادت کا ایسا طریقہ نکالا جائے جو اسلام میں مشروع نہ ہو اس کی بھی متعدد قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہے قسم اول بدت کا وجود اصل عبادت میں ہو جیسے عبادت کا ایسا طریقہ نکالا جائے جس کی شریعت میں کوئی سند نہ ہو مثلا نئی و غیر مشروع نماز نکالی جائے غیر مشروع روزہ رکھا جائے یا نئی عید منائی جائے جیسے عید میلاد وغیرہ قسم دوم مشروع عبادت میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے جیسے ظہر یا عصر کی نماز میں ایک رکعت بڑھا کر اس کی رکعتیں پانچ کر دی جائے وغیرہ قسم سوم مشروع عبادت کی ادائیگی میں بدت پیدا کر لی جائے اور غیر مشروع طریقہ پر اسے ادا کیا جائے جیسے مصنون دعاؤں کو اجتماعی طور پر گا گا کر پڑھا جائے یا پھر عبادت میں نفس پر اتنی سختی کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دائرہ سے نکل جائے قسم چہرم کسی مشروع عبادت کے لیے غیر مشروع وقت کے تعین کی جائے جیسے یوم عاشورہ کو عبادت کے لیے خاص کر لینا کسی خاص دن میں دن کو روزہ رکھنا اور رات بھر نمازیں پڑھنا وغیرہ اس لیے کہ نماز بر روزہ تو ضرور فرض ہے لیکن اس کے اوقات مقرر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل چاہیے دین میں بدت اور اس کے تمام اقسام کا حکم دین میں ہر بدت حرام و گمراہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نئی نئی باتوں سے بچو ہر نئی بات بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے ابوداؤ اور ایک جگہ ارشاد گرامی ہے جو ہمارے اس معاملہ دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو وہ مردود ہے صحیح بخاری اور ایک روایت کے الفاظ ہے جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا دین نہ ہو وہ مردود ہے صحیح بخاری ان حدیثوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دین کے اندر پیدا کی ہوئی ہر چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی و مردود ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات و اعتقادات میں بدت حرام ہے لیکن بدت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی حرمت کا حکم مختلف ہوگا اس لیے کہ بعض بدت تو کھلا ہوا کفر ہے جیسے قبروں کا طواف کرنا قبروں پر نظر و نیا چڑھانا اصاب قبر سے کچھ مانگنا ان سے استغاثہ کرنا اسی ضمن میں غالب قسم کے جہمی معتزلی کے اقوال بھی آتے ہیں اور بعض بدت شرک کے وسائل ہے جیسے قبروں پر تعمیر وہاں کی نماز و دعا وغیرہ بعض بدت اعتقادی فسقی درجے میں آتی ہے جیسے خوارج قدریہ اور مرجیہ وغیرہ کی بدت جو سراسر شریعت کے مخالف بدتیں ہیں ان میں سے بعض بدعت و معصیت ہے جیسے ترک دنیا کی بدت دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنے کی بدت اور قوت بہ کو ختم کرنے کے لیے آپریشن وغیرہ کی بدعت ایک انتباہ جو شخص بھی بدعت کی دو قسمیں کرتا ہے ایک بدت حسنہ دوسری بدعت سیاح وہ غلطی پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مخالفت کرتا ہے ارشاد ہے ہر بدت گمراہی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعتوں کو گمراہی قرار دیا ہے جبکہ بعض بدعت کو بدعت حسنہ کہنے والا گویا ہر بدعت کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھتا علامہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ شرح الاربعین میں لکھتے ہیں ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ہر بدت گمراہی ہے بہت ہی جامعہ ترین کلمہ ہے جس سے کوئی بدت نہیں نکل سکتی یہ دین کا بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کے مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا جو ہمارے اس معاملہ دین میں ایسی نئی بات پیدا کرے جس کی بنیاد اس میں نہ ہو وہ مردود ہے لہذا ہر نئی چیز جسے دین کے طرف منسوخ کی جائے گی اور دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہوگی اس کی گمراہی و ضلالت میں کوئی شک نہیں اور دین اس سے بری و ذمہ ہے چاہے اس میں اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری و باطنی اقوال و اعمال بدت حسنہ کے قائلین کے پاس حضرت عمر رضی اللہ کے ایک قول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تراوی کے سلسلے میں ہے آپ نے فرمایا نعمت و بدت ہی کیا ہی اچھی ہے یہ بدعت بدت حسنہ کے قائلین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں نئی پیدا کی گئی ہے لیکن ہمارے اسلاف کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا انکار نہیں کیا جیسے ایک کتاب میں قرآن کو جمع کرنا حدیث کی تدوین و تحریر وغیرہ اس طرح کے سوالات کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی اصل شریعت میں موجود ہے لہٰذا یہ بدت نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی صحیح ہے یہاں پر انہوں نے بدت کے لغوی معنی لیا ہے شرعی معنی نہیں لہٰذا جس بدت کے شریعت میں گنجائش ہے پھر اسے بدت کہا جائے تو یہ سمجھے کہ یہاں بدت سے مراد بدت لغوی ہے نہ کہ بدت شرعی اس لیے کہ شرعی بدت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی شریعت میں اصل موجود ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید کو لکھ لینے کا مشورہ دیتے تھے چونکہ قرآن مجید پہلے مختلف جگہوں میں متفرق و منتشر تھا لہذا صحابہ کرام نے ایک جگہ جمع کر دیا ایسا صرف اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رات تراوی کی نماز پڑھی پھر چھوڑ دی اس ڈر سے کہ کہیں ان پر فرض نہ ہو جائے لیکن صحابہ کرام برابر اسے پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بعد بھی الگ الگ انداز میں پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جس طرح سب کے سب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے لہٰذا یہ دین کے اندر کوئی بدت نہیں ہے تدوین حدیث کی بھی شریعت میں اثر موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فرمائش پر بعض حدیثوں کے لکھنے کا حکم دے دیا تھا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو وہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا جس کے لیے حدیث کے تدوین ممنوع تھی یعنی قرآن اور حدیث میں خلط ملت نہ ہو جائے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن مکمل ہو چکا تھا لہذا آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حدیث کی تدوین کی اور اس کو ضائع ہونے سے محفوظ کر دیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے آمین فصل دوم مسلم معاشروں میں بدت کا ظہور اور اس کے اسباب مسلمانوں کی زندگی میں بدت کا ظہور اس زمن میں دو مسئلے بیان ہوں گے پہلا مسئلہ ظہور بدت کا وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علوم و عبادات سے متعلق عام بدعت امت کے اندر خلفائے راشدین کے آخری دور ہی سے ظاہر ہونے لگی تھی اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ترمیزی تم میں سے جو زندہ رہے گا اسے بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے لہٰذا ایسے وقت میں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت و طریقہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا امت میں پہلے پہل قدریہ مرجیہ شیعہ اور خوارج کی بدعتیں ظاہر ہوئی پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہوا تو حروریہ کی بدت ظاہر ہوئی پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آخری عہد میں قدریہ کی بدت ظاہر ہوئی پھر حضرت ابن عمر ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہم وغیرہ کی آخری عہد میں مرزیہ کا ظہور ہوا اور جہاں تک جہمیہ کا تعلق ہے تو وہ تابع ان کی آخری عہد اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے انتقال کے بعد ظاہر ہوا یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے لوگوں کو خبردار کیا تھا اور جہم کا ظہور خراسان میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے عہد میں ہوا مجموع الفتوہ یہ بدعتی دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہو گئی تھی جبکہ صحابہ کرام موجود تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس طرح کی بدعتوں کی مخالفت کی تھی پھر بعد میں معتزلہ کی بدعت سامنے آئی اور مسلمانوں میں فتنہ و فساد کا دور شروع ہو گیا پھر لوگوں میں اختلاف آرا اور بدت و خواہشات کی طرف میلان و جکاو کا ظہور ہوا پھر تصوف کی بدت قبروں کو پختہ بنانے کی بدت سامنے آئی اسی طرح جوں جوں زمانہ گزرتا گیا نئی نئی بدعتیں سامنے آتی گئی اور اس کی شاخیں پھیلتی رہے دوسرا مسئلہ ظہر بدت کی جگہ بدت کے ظہر کے معاملہ میں مختلف ممالک و شہر مختلف حالات سے گزر رہے ہیں گزرے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ وہ بڑے شہر جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سکونت اختیار کیا اور جہاں سے علم و ایمان کے چشمے پھوٹے پانچ ہیں ہرمین شریفین عراقین کوف و بصرہ اور شام انہی پانچ شہروں سے قرآن و حدیث فقہ و عبادت اور ان کے علاوہ اسلام کے دیگر امور کی نشر و اشاعت ہوئی اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر انہی شہروں سے اصولی بدعتیں بھی نکلی ہے کوفہ سے تشیع و ارجا کی بدعت نکلی اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی شہر بصرہ سے قدریہ اعتزال اور فاسد طریقہ عبادت کی بدتیں ظاہر ہوئی اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی شام سے ناسبیہ و قدریہ کی بدتیں پھیلی جہمیہ کی بدت خراسان سے نکلی جو سب سے بری بدعت ہے بدعت کا ظہور عموماً ان شہروں میں زیادہ ہوا جو مدینہ منورہ سے زیادہ دور تھے خاص طور پر حضرت عثمان و کی شہادت کے بعد جب حروریہ فرقہ وجود میں آیا تو بدت کا بازار بہت گرم ہوا اور جہاں تک مدینہ منورہ کی بات ہے تو یہ شہر ہمیشہ بدعات و خرافات سے پاک رہا اگر کسی نے بدعت پھیلانے کی کوشش بھی کی تو وہ ذلیل و خوار ہوا قدریہ و مرجیہ فرقوں نے اپنے دور میں اس کی کوشش بھی کی لیکن وہ مغلوب مقہور ہوئے برخلاف دوسرے شہروں کے جہاں بدعتیوں اور خرافاتیوں کی بڑی پذیرائی ہوئی کوفہ میں تشیع و ارجاع پھیلا بصرہ میں اعتزال و تنسک خوب چمکا شام میں ناسبہ کا دور دورہ رہا سچ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا صحیح البخاری اسی کا اثر ہے کہ مدینہ منورہ ہمیشہ سے امام مالک کے عہد تک جو دوسری صدی کے عالم تھے علم و ایمان کا گہوارہ رہا ابتدائی تین صدیوں میں جو اسلام کی افضل ترین دور ہے مدینہ منورہ میں کوئی ظاہری بدت ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی اصول دین سے متعلق کوئی بدت سامنے آئی جیسے دوسرے شہروں میں ہوا ظہر بدت کے اسباب اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے سے آدمی بدعات و خرافات اور گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا دا مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ سورة کم اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے لہذا تم اس پر چلو دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے اس بات کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کر دی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے اور اپنی طرح بلا رہا ہے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی وأن هذا صراطي مستقيما فاتبئوه ولا تتبئوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اس کا ترجمہ گزر چکا لہذا جو بھی کتاب و سنت کی مضبوط رسی کو چھوڑے گا اسے گمراہ کن راستے اور مختلف بدعات و خرافات اپنی طرف کھینچے گے ظہر بدعت کے بعض اسباب و عوامل حسب ذیل ہے دین کے احکام سے ناواقفیت خواہشات نفس کی پیروی اشخاص و آرا کا تعصب کافروں کی نقل و تقلید ان چیزوں کی ذرا تفصیل ملاحظہ ہو احکام دین سے ناواقفیت جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے جاتے ہیں علم سمرتا جاتا ہے اور جہالت پھیلتی جاتی ہے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے آپ نے فرمایا تم میں سے جو زندہ رہے گا اسے بہت سارے اختلافات نظر آئیں گے ترمیزی اور ایک جگہ ارشاد ہے بے شک اللہ تعالیٰ علم کو بندو سے چھین کر نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھاتا ہے لہذا جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور ان سے مسائل پوچھتے ہیں لہذا وہ بغیر علم کی فتویٰ دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں صحیح بخاری و ترمیزی اس سے ثابت ہوا کہ بدت کا کلاقمہ صرف علم علم و علماء کر سکتے ہیں لہذا جب علم و علماء کا فقدان ہوگا بدت کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے گا اور بدتیوں کا خوب دور دورہ ہوگا خواہشاتی نفس کی پیروی جو شخص بھی کتاب و سنت کی پیروی سے گریز کرے گا وہ ضرور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے لَكَ فَعْلَمْ يَتَّبِعُونَ یس أَحْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممن اتبع بغير من الله الله لا القوم الظالمين سورة القصص پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے اور ایک جگہ ارشاد ہے من اتخذ هواه أضله اللہ على علم وختم وجعل بصره ختم فمن وقل من بعد الله أفلا افلا سورة الجاثیہ بلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا لگا دی کہ مہر دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ راست پر لا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بدت خواہشات نفس کی پیروی کا جال ہے اشخاص و آرا کا تعصب تعصب حق کی معرفت اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا عَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا سورة البکر اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا آج کل کے تصوف کے مختلف طریقوں کی مبتعین متبعین اور قبر پرستوں کا یہی حال ہے یہ اپنے تعصب میں اندھے ہو جاتے ہیں جب انہیں کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے اور کتاب و سنت کے برخلاف اعمال سے ان کو روکا جاتا ہے تو اپنی مشائق کا حوالہ دیتے اور اپنی آب و اجداد کے طریقہ سے دلیل پیش کرتے ہیں کفار کی مشابہت غیر قوموں کی مشابت مسلمانوں کو سب سے زیادہ بدعات و خرافات کے گھڑے میں ڈالتی ہے جیسے کہ حضرت ابو واقد علیسی کی روایت کردہ خدیث میں آیا ہے حضرت علیسی کا بیان ہے ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے ہم نئے نئے اسلام لائے تھے اس وقت مشرقوں کا ایک درخت تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے وہ اور اپنے ہتھیار اس میں لٹکائے رکھتے تھے اسے ذات و انوات انوات والا پیڑ بھی کہا جاتا تھا ہم اس درخت کے پاس گزرے تو ہم رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ایسا ذات و انوات انوات والا درخت بنا دیجئے جیسے کہ مشرکوں کا ہے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یہی سنن ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے ہم سے وہی بات کہہ دی جسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی جیسے ان لوگوں کے معبود ہے ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے اس حدیث میں صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ تشبہ بالکفار ہی نے بنی اسرائیل کو اس گندے سوال پر ابھارا تھا کہ ان کے لیے بھی ایک صنم کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اس کی عبادت کرے اسی چیز نے بعض صحابہ کو رسول اللہ وسلم سے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا کہ ان کے لیے ایک درخت کا انتخاب کیا جائے جس سے وہ تبرک حاصل کرے آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے آج مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی تقلید میں لگی ہوئی ہے اور مشرکانہ اعمال اور بدعات و خرافات میں پڑی ہوئی ہے بڑے دوم دام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے مخصوص اعمال کے لیے دن اور ہفتے منائے جاتے ہیں مختلف دینی مناسبتوں اور یادگار کے موقعوں پر جل سے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں مجسمے اور یادگاری علامت نصب کیے جاتے ہیں مجلس ماتا منعقد کی جاتی ہے پھر جنازوں کی بدت مستزاد ہے قبروں کو پختہ بنانا اور قبروں پر تعمیر کرنا عام رواج پا گیا ہے فصل سوم بدعتیوں سے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور اس کے ازالہ کے لیے اہل سنت و جماعت کا طریقہ بدعتیوں سے متعلق اہل سنت و جماعت کا طریقہ اہل سنت و جماعت برابر بدعتیوں کا جواب دیتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی بدعات و خرافات پر شدت سے نکیر کر رہے ہیں اور انہیں شرک و بدت سے روک رہے ہیں جس کے چند نمونے ملاحظہ ہو الف حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ بڑے غصے کی حالت میں گھر میں داخل ہوئے میں نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ باجمات نماز پڑھتے ہیں با حضرت عمر بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو اور انہوں نے اپنے والد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے جب وہ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے تھے ایک دن حضرت ابو موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کیا ابو عبد الرحمن نکل چکے ہیں ہم نے کہا نہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ابو عبد الرحمن نکل آئے جب وہ نکلے تو ہم سب مل کر ان کی طرف بڑھے انہوں نے کہا ترجمہ اے ابو عبد الرحمن ہم نے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے میرے خیال میں وہ الحمدللہ اچھی ہی ہوگی انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے انہوں نے جواب دیا اگر تم زندہ رہو گے تو خود ہی دیکھ لو گے اس اس نے کہا میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو حلقہ بنائے بیٹھی تھی اور نماز کا انتظار کر رہی تھی ہر حلقہ میں ایک شخص نمایاں ہوتا ہے اور سب کے ہاتھ میں کنکریا ہے نمایاں شخص کہتا ہے سو مرتبہ تکبیر کہو تو وہ لوگ سو مرتبہ تکبیر کہتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر وہ کہتا ہے سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو وہ سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا تم نے ان سے کیا کہا جواب دیا میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اس میں آپ کی رائے کا انتظار ہے یا آپ کے حکم کا انتظار ہے انہوں نے کہا انہیں اس بات کا حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا شمار کرے اور ان کی نیکیوں کی ضمانت ہے کہ وہ ضائع نہیں ہوں گے پھر وہ جانے لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقہ کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا یہ تم کیا کر رہے ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریا ہے جس کے ذریعے ہم تکبیر و تحلیل تسبیح و تحمید کا شمار کرتے ہیں یہ سن کر انہوں نے کہا اپنے گناہوں کو یاد کرو میں تمہارا ضامن ہوں کہ تمہاری حسنات ضائع نہیں ہوں گے تمہیں کیا ہو گیا ہے اے محمد کی امت اتنی جلدی ہلاکت کی طرف کیوں بڑھ رہی ہے آج صحابہ کرام کافی تعداد میں موجود ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ان کے برتن ابھی اسی طرح صحیح سالم ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کیا تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے زیادہ اچھا ہے یا تم گمراہیوں کا دروازہ کھولنے والے ہو ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اے ابو اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت و بلائی و خیر کی ہی ہے اس پر انہوں نے کہا بہت سے خیر کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن وہ خیر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھ رہے ہوں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں نیچے نہیں اترے گا اللہ کی قسم شاید ان میں کہ اکثر تم ہی میں سے ہے پھر ان کے پاس سے ہٹ گئے حضرت عمر بن سلمہ کا بیان ہے ہم نے ان میں سے اکثر کو دیکھا کہ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ مل کر ہمیں لان و تان کر رہے تھے جی ایک مرتبہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمت اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کس جگہ سے احرام باندھوں آپ نے کہا کہ میکات سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام باندھا تھا اس شخص نے کہا اگر میں وہاں سے پہلے ہی احرام باندھوں تو امام مالک رحم اللہ نے کہا میرے خیال میں یہ صحیح نہیں اس نے کہا اس میں ناپسندیدگی کی کیا بات ہے امام مالک اور اللہ نے کہا اصل میں میں تمہارے لیے فتنہ کو پسند نہیں کرتا اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ خیر حاصل کرنے میں کون سا فتنہ ہے امام مالک نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ او یصیبہم عذاب علیم سورة النور جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسی فضیلت مخصوص کی جائے جس سے رسول اللہ اللہ صلی وسلم نہ آشنا تھے یہ ایک نمونہ ہے ہمارے علماء کرام برابر بدعتیوں کی حرکتوں پر نکیر کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ علی ذالک اہل بدعت کا جواب دینے میں اہل سنت و جماعت کا طریقہ اس سلسلے میں اہل سنت کا منحج و طریقہ کتاب و سنت پر مبنی ہے یہ بہت ہی مدلل و مسکت طریقہ ہے پہلے بدعتیوں کی شبہات کا تذکرہ کیا جاتا ہے پھر ان کی بے بنیاد دلائل کو توڑا جاتا ہے کتاب و سنت کے دلال کے ساتھ انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا فرض ہے اور شرک و بدت اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا حرام ہے اس موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہے عقائد کی کتابوں میں شیعہ خوار جہمیہ معتزلہ اشاعرہ کا جواب دے دیا گیا ہے جیسے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے جہمیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے جیسے عثمہ بن سید الدارمی امام ابن تیمیہ ان کے شاگرد علامہ ابن قیم شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ اللہ ان لوگوں نے صوفیہ قبر پرستوں اور دیگر گمراہ فرقوں کے جوابات دیے ہیں بدت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے ان میں سے بعض قدیم کتابوں کا تذکرہ ذیل میں کیا جا رہا ہے کتاب الاعتصام للامام شاطبی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ الاسلام ابن اور رحمت اللہ علیہ اس میں بدتیوں پر بہت اچھی بحث کی گئی ہے کتاب کا اچھا خاصا حصہ بدت پر ہی ہے کتاب انکار الحوادث والبدع لابن وضاح کتاب الحوادث والبدع لل لطرطوشی کتاب الباعث على انکار البد والحوادث لابی شامہ چند جدید کتابیں کتاب الابتداء فی مدار الابتداء للشیخ علی محفوظ کتاب السنن والمبتدعات المعتلقہ المتعلقہ بالاذکار والصلوات للشیخ محمد احمد شقیری الحوام دی رسالت و من البد لشیخ عبدالعزیز ابن باز الحمدللہ آج بھی علماء کرام کی ایک بڑی جماعت بدت کی کلا کما اور بدتیوں کو راہ راست پر لانے میں لگی ہوئی ہے اور رسائل و جرائد ریڈیو و ذرائع ابلاغ خطبہ جمعہ سیمیناروں اور کانفرنسوں کے ذریعے اس میدان میں کام کر رہے ہیں جس کا مسلمانوں کو بیدار کرنے اور بدت کے ازالہ اور بدتوں بدعتیوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا اثر ہے فصل چہار آج کل کی کچھ نئی بدعتوں کے نمونے یہ ہے میلاد شریف کے جشن و جلوس بعض آثار و مقامات و مردوں سے تبرک عبادات و تقرب کے میدان کی بدعتیں چند وجوہات کی بنا پر عصر حاضر میں بدعتیں بہت ہی زیادہ فروغ پا گئی ہے ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جہالت ہے پھر کرنے اول سے اس زمانے کی دوری پھر بدعت کی طرف بلا کر اور سنت کی مخالفت کر کے پیٹ پالنے والے مولویوں کی کثرت پھر غیر مسلم اقوام و ملل کی عادات و اطوار اور شاعر و روایت کی تقلید بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم گزشتہ قوموں کے طریقوں کی اتباع ضرور کرو گے صحیح البخاری ماہ ربی الاول میں میلاد نوی کے جشن و جلوس میلاد میلادنبی منانا سراسر عیسائیوں کی مشابت ہے اس لیے کہ عیسائی مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں اسلام میں یہ چیز نہیں ہے لیکن اکثر جاہل مسلمان اور گمراہ کن علماء ہر سال ماہ ربی الاول میں میلاد النبی کے نام سے جشن و جلوس کرنے لگے ہیں بعض لوگ تو اس طرح کی جلسے مسجد ہی میں منعقد کرتے ہیں اور بعض لوگ اپنے گھروں میں یا میدانوں میں بڑے اہتمام سے منعقد کرتے ہیں جس میں بڑی تعداد میں گھوار لوگ حاضر ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ نصارہ کی تقلید و نقل میں کرتے ہیں نصارہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں ٹھیک اسی طرح مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناتی ہے اور میلاد کی ہر چیز میں ان کی تقلید کرتے ہیں جب کہ اس طرح کے جشن و جلوس بدت و خرافات اور نصارہ کی تقلید ہونے کے علاوہ اس میں ہزاروں طرح کے شرکی اعمال کیے جاتے ہیں اور منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے ایسے نعتیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گلو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بجائے آپ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھ کر آپ ہی سے دعائی مانگی جاتی ہے گوث عظم کے دامن کو نہ چھوڑنے کی آواز لگائی جاتی ہے خود کو جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری تعریف میں گلو نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں گلو کیا ہے بے شک میں بندہ ہوں لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو صحیح بخاری لفظ اطرا جو حدیث میں آیا ہے اس کا معنی ہے مدح و تعریف میں گلو کرنا میلاد النبی کے جشن و جلوس میں عموماً لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی دوسری برائیوں برائیاں یہ ہے کہ ان میں لوگ اجتماعی طور پر نعت خوانی و نظم خوانی کرتے ہیں گانے بجانے کا پورا اہتمام ہوتا ہے صوفیوں کے اذکار وہ وارد و اوراد پڑھتے جاتے ہیں مختلف بدعتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے اس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے جس سے فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے لوگوں کے فواہش میں پڑھنے کا پورا خطرہ رہتا ہے اگر یہ محفلیں تمام برائیوں سے پاک بھی ہو تو بھی لوگوں کا اس بات کے لیے جمع ہونا اجتماعی طور پر کھانا پینا خوشی و مسرت کا اظہار کرنا ایک بدت ہے اور دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے جب کہ حدیث شریف کے الفاظ ہے ہر نئی چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے اور آہستہ آہستہ اس طرح کے جلسوں میں منقرات و برائیوں کا در آنا یقینی بات ہے جیسے کہ عموماً ہوتا ہے میلاد النبی منانا میرے نزدیک ایک بدت ہے اس لیے کہ کتاب و سنت صلف و صالحین اور خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ چوتھی صدی ہجری کی پیداوار ہے شیعہ فاطمیوں نے اسے ایجاد کیا ہے امام ابو حفظ تاج الدین الفاق حانی رحمت اللہ کا کہنا ہے ترجمہ مبارکیوں کی ایک جماعت مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ ماہ ربیع میں جو میلاد النبی میلاد النبی مناتے ہیں کیا دین میں اس کی اصل ہے چونکہ صاف طور پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے اس لیے صفائی کے ساتھ میرا جواب ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں اور نہ ہی ان علماء کرام سے یہ منقول ہے جو ہمارے لیے عصوہ ہے جو متقدمین کے آثار کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے بلکہ میری نزدیک یہ ایک بدت ہے جسے کچھ بیکار اور کاہل قسم کے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اور کچھ کھانے پینے والے نفس پرستوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ آج کل جس طرح لوگ میلاد شریف مناتے ہیں یا تو نصارہ کی تقریر یا مقابلہ میں مناتے ہیں اس لیے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مناتے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعزی میں مناتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی پیدائش میں مورکین اور سیرت نگاروں کے مابین اختلاف ہے اس طرح کی میلاد ہمارے صرف صالح نے کبھی نہیں منائی اگر یہ خبر خیر و بلائی کی چیز ہوتی تو ہمارے اسلاف کرام ضرور ایسا کرتی اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے تھے وہ تو آپ کے احکام کی پیروی اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے مر مٹتے تھے وہ ہم سے زیادہ نیکی کے حریص تھے یہ اس لیے کہ آپ سے محبت و تعظیم کا ذریعہ وہ آپ کی پیروی و اتباع آپ کی سنت ان کے احیاء دین اسلام کے فروغ اور دل و زبان اور ہاتھ سے جہاد کو ہی سمجھتے تھے یہ طریقہ سابقین اولین مہاجرین و انصار اور ان کے سچے متبعین کا تھا اس بدت کی رد میں متعدد کتب و رسائل لکھے گئے ہیں پہلے بھی اور موجودہ دور میں بھی اصل میں میلاد شریف ایک بدت ہونے کے علاوہ دوسرے اولیاء و صالحین کی یوم ولادت برتھ ڈے منانے کے راستہ کو کھول دیتی ہے جس سے شر و فساد کے مختلف دروازے کھل جاتے ہیں بعض مقامات آثار اور زندہ مردہ اشکا سے برکت حاصل کرنا مخلوق سے برکت حاصل کرنا بھی ایک سنگین بدعت ہے جو آج کل بہت زوروں پر ہے دراصل یہ بت پرستی کی ایک قسم ہے ایک ایسا جال ہے جس سے بہت سے مفاد پرست حضرات سیدھے سادھے لوگوں کو فاس کر اپنا پیٹ پالتے ہیں لفظ تبرک کے معنی ہے برکت کا طلبگار ہونا اور برکت کے معنی ہے کسی چیز میں خیر بلائی کا ثبوت یا خیر و میں اضافہ کی صلاحیت خیر و بلائی کی طلب یا اس میں اضافہ کی خواہش اسی ذات سے درست ہے جو اس کا مالک اور اس پر قادر ہو اور وہ سوائے اللہ سبحانہ ہو کہ کون ہو سکتا ہے وہی ذات بابرکت ہے جو برکت کو نازل فرماتی ہے اسے ثابت رکھتی ہے جہاں تک مقلو کی بات ہے وہ برکت عطا کرنے یا اس کو پیدا کرنے اور اس کو باقی و ثابت رکھنے پر قادر نہیں لہذا مقامات آثار اور زندہ و مردہ اشکا سے برکت حاصل کرنا کسی حال میں جائز نہیں اگر کسی کا اعتقاد ہو کہ ان میں سے کوئی چیز برکت عطا کرتی ہے تو یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے اور اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ کسی کی زیارت سے یا کسی کو چھو لینے سے یا کسی کو ہاتھ لگا دینے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی شرک کا ایک دروازہ ہے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئی مبارک آپ کے لعاب مبارک اور جسم اتھر سے الگ ہونے والی دیگر چیزوں سے جو برکت حاصل کرتے تھے تو یہ آپ سسن کی ذات مبارک کے ساتھ ہی خاص ہے اور وہ بھی آپ کی حیات طیبہ اور ان کے درمیان موجودگی تک ہی خاص رہا اس لیے کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حجرہ مبارکہ روزہ اتھر وغیرہ چیزوں سے کبھی بھی برکت حاصل نہیں کی اور کبھی بھی کسی نے برکت و خیر کی نیت سے ان جگہوں کا قصد نہیں کیا جہاں آپ نے نماز ادا کی تھی یا آپ ٹھہرے تھے لہٰذا اولیاء و بزرگوں کی جگہوں سے برکت حاصل کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانات سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے اسی طرح آپ وسلم کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے برکت نہیں حاصل کی کسی صحابی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ اس نے غار ہیرا جا کر نماز پڑھی یا دعا مانگی ہو اور نہ ہی کوئی طور پر گئے ہو جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی تاکہ وہاں نماز ادا کرے اور نہ ہی ان کے علاوہ دیگر ان مقامات و پہاڑوں پر گئے ہو جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انبیاء کے نشانات ہے اور نہ ہی کسی نبی کی تعمیر کردہ عمارت و نشانی پر گئے ہو اسی طرح مسجد نبی کی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ وسلم ہمیشہ نماز ادا فرماتے تھے اس کے متعلق ہمارے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اسے چھوا ہو اس کو بوسہ دیا ہو اور مکہ مکرمہ میں جہاں آپ نماز ادا فرماتے تھے وہاں کے بارے میں بھی ایسا کچھ کیا ہے ہو اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے جب اس جگہ کو جہاں آپ سرسم کے مبارک قدم پڑے ہوں جہاں آپ نے نماز ادا کی ہو شریعت نے اپنی امت کے لیے بابرکت نہیں کرا دیا کہ اسے چھوا جائے یا اس سے برکت حاصل کی جائے اس کا بوسہ دیا جائے تو پھر کسی غیر کے سلسلے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نے یہاں نماز پڑھی تھی حضرت نے یہاں کیلولا فرمایا تھا حضرت نے یہاں بیٹھ کر دعا فرمائی تھی حضرت یہاں وضو فرماتے تھے لہٰذا ان جگہوں کو بوسہ دینا باعث برکت ہے تمام علماء دین اور امت کے صالح افراد کو معلوم ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل آپ سزم کی شریعت میں سے نہیں ہے عبادات اور تقرب اللہ کی بابت بدعات عصر حاضر میں عبادات سے متعلق لوگوں نے جو بدعت ایجاد کی ہے وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جبکہ عبادات تمام کے تمام توقیفی ہے اس میں حذف و اضافہ اور رد و بدل کے بارے میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں کسی قوی دلیل کے ذریعے ہی اس سلسلے میں کچھ کہا جا سکتا ہے بلا دلیل کچھ کا نہ ہی بدت ہے ارشاد نبوی ہے جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہماری شریعت کی دلیل نہ ہوگی وہ ناقابل قبول ہے صحیح بخاری موجودہ غیر شرعی عبادتوں کی چند جلکیاں نیت نماز کو بلند آواز سے پڑھنا محسن یہ کہے میں نے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کی نیت کی وغیرہ یہ بدعت ہے اس لیے کہ یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم سورة الحجرات ان سے کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلاتے ہو اللہ تو آسمان اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے اور اللہ ہر شے کو جانتا ہے نیت کی جگہ دل ہے اور نیت کرنا سراسر قلبی عمل ہے زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں نماز کے بعد اجتماعی ذکر ایک بدعت نماز کے بعد اجتماعی ذکر و اذکار کی ہے جبکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص سنت سے ثابت شدہ ذکر انفرادی طور پر کرے مختلف موقعوں پر فاتحہ پڑھنے کی بدعت ایک بدت ہے مختلف موقعوں پر فاتحہ پڑھنے کی دعوت خاص طور پر مردوں کے لیے اور دعا کے بعد اسی طرح محفل ماتم کا اہتمام حلوہ کھچڑا کچڑا کاری لوگوں کو اجرت پر بلانا وغیرہ اور یہ سب کچھ یہ سمجھ کر کہ اس سے مردہ کی تعزیت ہوتی ہے یا اس سے مردہ کو فائدہ پہنچتا ہے یہ سب وہ بدعتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد شریعت و سنت میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے تاریخی ایام میں جشن و جلوس کا اہتمام شبی معراج ہجرت نبوی یا دوسرے تاریخ ایام میں کسی طرح کے جشن و جلوس کا اہتمام کرنا بدت ہے شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس میں وہ عمل بے داخل ہے جو ماہ رجب میں کیا جاتا ہے مثلا رجبی عمرہ اس میں نفل نماز اور نفل روزہ کا خاص اہتمام کرنا وغیرہ ماہ رجب کی کوئی فضلت نہیں ہے نہ عمرہ کے اعتبار سے اور نہ ہی نماز روزہ اور نظر و قربانی کے اعتبار سے اور نہ ہی رجب کے علاوہ دیگر مہینوں میں ان چیزوں کا اہتمام صحیح ہے صوفیہ کے ذکر و اذکار ان کی تمام قسمیں سب کی سب بدت وہ خود ساختہ چیزیں ہے اس لیے کہ اس سے شیرت کے ذکر و اذکار اس کے طریقہ حیت و اوقات کی مخالفت ہوتی ہے نصف شابن کی رات کو نماز اور دن کو روزہ کے لیے مخصوص کرنا اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اسی طرح قبروں کو پختہ بنانا ان پر تعمیر کرنا انہیں مسجد بنا لینا ان سے برکت کے لیے ان کی زیارت کرنا مردوں کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ان کے علاوہ دیگر شرک اعمال عورتوں کا قبرستان جانا وغیرہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی بار بار زیارت کرنے والیوں پر لانت بھیجی ہے اور قبروں کو مسجد بنانے اور ان پر چراغاہ کرنے والوں کو برا بلا کہا ہے ملاحظہ ابو داود و ترمیزی خاتمہ آخر میں ہم یہی کہیں گے بدعت فکر کی پیداوار ہے یہ دین میں وہ اضافہ ہے جسے نہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے اور نہ ہی اس کے رسول سرسم نے بدعت گناہ کبیرہ سے بدتر ہے اور بدعت سے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ کبیرہ گناہ سے خوش نہیں ہوتا اس لیے کہ گناہ گار گناہ کی ارتکاب کے بعد غلطی کا احساس ہوتے ہی توبہ کر لیتا ہے جبکہ ایک ایک بدعتی بدعت کا مرتکب ہوتے وقت سمجھتا ہے کہ یہ دینی کام ہے پھر اس سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لہذا اسے توبہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بدعت کی احیاء سے سنت مٹتی ہے اور بدتی کے نزدیک سنت ناپسندیدہ چیز بن جاتی ہے یہی سے وہ اہل سنت سے نفرت کرنے لگتا ہے اسی طرح بدعت بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے اس کے غضب کو دعوت دیتی ہے دل میں فساد و زیگ و دلال کا باعث بنتی ہے بدعتیوں سے ہمارا کیا سلوک ہو بدعتی سے راہ و رسم پیدا کرنا اس سے گل مل کر رہنا حرام ہے صرف انہیں راہ راست پر لانے اور سمجھانے اور بدت کی تردید کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان سے گل مل کر رہنے سے برا اثر پڑتا ہے بدت کی معتدی بیماری دوسروں تک پہنچ جاتی ہے ان سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے ان کی برائیوں سے دور رہنا چاہیے اور ایسا اس وقت کیا جائے گا جب ان پر گرفت و پکڑ کی طاقت نہ ہو ورنہ ان کی گرفت پر قدرت و طاقت کی شکل میں علماء اسلام و حکومت پر واجب ہے کہ بدت کو پھیلنے پھولنے پھلنے پھولنے سے سختی کے ساتھ روکے بدعتیوں پر پابندی لگا دے ان کو برائی سے باز رکھے اس لیے کہ اسلام کے لیے وہ زبردست خطرہ ہے اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کافر حکومتیں اپنے یہاں بدعتیوں کی بڑی ہمت افزائی کرتی ہے بدعت کو پھلنے پھولنے پر پورا موقع دیتی ہے مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتی ہے اس سے اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے اور اور اس کی صورت بگڑتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دست و دعا ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد فرمائے اپنے کلمہ کو بلند فرمائے اپنے دشمنوں کو ذلیل فرمائے درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر